وائس اوکے جی جی ہماری بات چل رہی تھی فلم کے اندر امر کی گردان فصل نمبر پانچ امر کی گردان فصل نمبر پانچ ہے امر کی گردان اور کل ہم نے اس سیگے وغیرہ پڑھ لیے تھے سارے غائب کے سیگے بھی اور حاضر کے سیگے بھی ہو گئے تھے غائب والے سیگے بھی ہو گئے تھے اور حاضر والے سیگے بھی ہو گئے تھے پھر ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے جی امر کو بنایا کیسے جاتا ہے امر کو جاتا ہے امر غائب کو بنایا جاتا ہے مظاہرے غائب سے امر حاضر کو بنایا جاتا ہے مظاہرے حاضر سے اماروف سے یعنی جو مظاہرے کے اندر سیگا ہوگا اسی سے آپ امر بناتے جاتے ہیں شروع کے اندر لام مقصورہ لاتے ہیں لام قصبے والا اور آخر میں ساکن کر دیتے ہیں جو پانچ سیگے جن کے اندر جمع آتا تھا اور جن سیگوں کے آخر میں نون مقصورہ آتا ہے جن سیگوں کے آخر میں نون مقصورہ آتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے لیا فلا یا فلاں نہیں تھا لیا فلا بن گیا آج ہم پڑھتے ہیں امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ معروف کو امر بنانے کا خاص طریقہ وہ کیسے ہیں کہتے ہیں یہ ہے مزار حاضر معروف جی امر حاضر بنانے کا خاص ہے کہ سے علامت مزار گرا دینے کے بعد دیکھیں تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر جس طرح امر کے اندر اجب مزارے میں جاتے ہیں تو کیا نا تفلو تفلانے تفلونا امر حاضر معروف تھا جو تھا تھانا تفلنا یہ چھ سیگے تھے حاضر والے تین تین سیگے مونس کے لیے تھے تو اب تا جو علامت ہوتی ہے نا تا حاضر کے اندر تا ایک علامت ہوتی ہے حاضر کی تا علامت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ مزار حاضر معروف سے تا کو گرا دینے کے بعد علامت مزارے تا کو گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے کر دو اگر ہر علت نہ ہو جیسے تو الم اسے الم اور تزا اسے زا بیٹھے ذرا قاعدہ سمجھ میں یہ ذرا تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ بات سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ سب کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی جو تا ہوتی ہے نا مظاہرے کے اندر جو تا ہوتی ہے اس کو آپ نے غائب کرنا ہے مظاہرے حاضر کے اندر جو تا ہے چھ کے چھ سیگو جیتا تو نہیں یعنی ہے نا مظاہرے حاضر ہے چھ کے چھ سیگو میں دیکھیں تف نے تف فلونا تف فلینا تف تفتے ہیں اور تین تین مذکر والے ہیں تین مانس والے ہیں آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تا کو گرانا ہے تا کو گرا دیا اچھا جی تا کو جب آپ نے گرا دیا پھر آپ دیکھیں کہ تا کے تا کے سیکنڈ نمبر یعنی فرام اسٹارٹنگ سیکنڈ جو آ رہا ہے پہلا آپ گر کے ہے نا اب جو سیکنڈ تھا نا اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے اگر وہ پہلے سے متحرک ہے وہ سیکنڈ واقعہ کیا ہے اگر وہ متحرک ہے تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑا لاسٹ میں چلے جائیں اگر آپ کو گرانے کے بعد سیکنڈ حرف متحرک ہے آپ فوراً لاسٹ کی طرف چلے جائیں گے بالکل آخری کے چلے جائیں گے آخر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی آخر میں حرف علت تو نہیں ہے کہیں اگر آخر میں حرف علت ہو آخر میں کیا ہو حرف علت ہو تو آپ کیا کریں گے اس کو گرا دیں گے گرا دیں گے انہوں یعنی نے مثال جیسے تکلیف سے کیا آیا کی تکلیف سے کیا آتا ہے کی ٹھیک ہے تکلیف سے مانا ہوتا ہے کی جو بنایا گیا تھا پہلے سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ دیکھیں تکی ہے اگر علت ہے آپ نے کہا شروع میں دیکھا مظاہرے ہے وائس کلیئر وائس کلیئر پہلی چیز آپ نے دیکھی کہ جی، تقی تکی یہ جو ہے نا مظاہرے ہے وقا یقی سے تکی کا مطلب ہوتا ہے بچنا بچنے کے معنی وقا یقی سے تکی تھا تو پہلا کام آپ نے کیا کیا آپ نے تا کو گرا دیا تا کو گرایا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے سیکنڈ ہیپ کو کہ سیکنڈ متحرک ہے یا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ جی سیکنڈ متحرک ہے کاف کتنے زیر آ رہا ہے نا تکی کے اندر زیر آ رہا ہے اچھا بھائی یہ بھی متحرک ہے اب آپ نے تیسرا جب یہ دوسری چیز دیکھ لی تیسرا کام یہ لاسٹ میں چلے جائیں بالکل لاسٹ میں اگر ہر سے علت ہو تو اس کو آپ گرا دیں گے اور تقی کے اندر ہر سے علت ہے نا یا پائی جا رہی ہے اس یا کو آپ گرا دیں گے تو تا پہلے سے گر گیا تا پہلے سے گرا ہوا تھا اور یا بھی گرا دیا جب یا بھی گرا دیا تو پیچھے کیا صرف آپ کے پاس کی صرف ایک ہر وہ کے اور یہ امر ہے اس کا مانا ہے بچا بچا کی بچا اور ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفیل وکیل حسنا وکینا وکینا وہ اصل میں یہ بھی کیا کی ہے کی اے اللہ ہمیں تو بچا وکینا یہ ہم یا پڑھیں گے کیا کنا جو ہے یہ کیسے ہوا کنا جو ہے کیسے ہوا تو کی اصل میں سے کی بچا تو بچا امر حاضر کا ہے تو تکی سے کیا بن گیا کی بن گیا صرف اور صرف ہوگی بات تا کو دیکھا مظاہرے کے تا کو گرانا ہے اس کے بعد سیکنڈ سیکنڈ حرف کو دیکھیں اگر وہ متحرک ہے کام آسان ہو گیا فوراً لاسٹ پہ چلیں لاسٹ میں اگر حرف علت ہو اس کو آپ گرا دیں گے کیا جی علت نہ ہو لاسٹ کے اندر تا کو آپ نے گرایا سیکنڈ سیکنڈ بھی کیا تھا متحرک تھا لاسٹ میں گئے لاسٹ میں حرف علت نہیں تھا بلکہ کچھ اور چیز تھی حروف صحیح وغیرہ میں سے وہ چیزیں واؤ الف یا نہیں تھے بلکہ کچھ اور پایا جا رہا تھا تو آپ کیا کام کریں گے آپ وہاں پر جا کر وہاں پر آپ لاسٹ کو ساکن کر دیں گے لاسٹ کو کیا کریں گے ساکن کر دیں گے ٹھیک ہے وہاں پر آپ لاسٹ کو ساکن کر دیں گے مثال دیکھیے تو المو تو المو ٹھیک ہے تو المو ہے نا تو المو کو آپ گرائیں تا کو آپ نے گرا دیا یہ مظاہرے کی تا تھی یہ گر گئی سیکنڈ کو دیکھا آئین متحرک ہے زبر ہے نا تو المو کے اندر سیکنڈ کیا ہے متحرک ہے آئن کے اوپر حرکت ہے لاسٹ میں چلے گی میں جا کے دیکھا میم ہے لاسٹ میں دیکھا میم ہے جب میم ہے تو وہ میم کیا میم حروف علت میں سے نہیں ہے حروف علت میں سے نہیں ہے تو اس کو آپ ساکن کر دیں تو انہوں نے کیا لکھا چند لیمو سے مظاہرے یعنی امر حاضر معروف کیا بنے گا آئن ان لیمو سے تو علم سے علم اچھا تذاؤ یہ بھی مظاہرے ہے تازا مظاہرے ہے تا کو گرائیے سیکنڈ کو دیکھا حرکت والا ہے کام لاسٹ پہ گئے لاسٹ میں کیا ہے آئین ہے آئین جب ہے تو آئین ہر علت نہیں ہے ہر علت نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ساکن کرنا ہے تو تازہ سے امر کیا بنے گا زا زا تذاؤ سے کیا بن جائے گا زا ہو جائے گا یہ تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کہا سب سے پہلے تا کو گرائیں گے پھر سیکنڈ ہر ایک ہے یا ہر ایک ہے پھر لاسٹ کو ڈپینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ یہ تو یہ کام ہو جائے گا آگے دیکھیے اگر ہم تا کو گراتے ہیں اگر ہم تا کو گراتے ہیں اور اس کے بعد والا حرف متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن آ رہا ہے تا کو گرانے والے کے بعد کیا آتا ہے متحرک نہیں ہے بلکہ کیا آ جاتا ہے ساکن آ جاتا ہے تاک گرنے کے بعد علامت مظاہرے دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو اب آئین کو دیکھو مظاہرے کا جو آئین کلمہ ہے نا مظاہرے کا آئین کلمہ مظاہرے کا میں نے بتایا تھا نا ایک ایک ہوتا ہے آئین ایک ہوتا ہے لام تو مظاہرے کا جو آئین کلمہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آئین جو لکھا ہوا ہو نہیں بھائی آئن کلیما کلمہ اور چیز ہے آئین کلیما اور چیز ہے تو اس اس کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں اگر علامت مظاہرے دور کرنے کے بعد پہلا ہر ساکن رہتا ہے تو عین دیکھو اگر عین کلمہ مکتو ہے یا مقصور عین کلمہ کے اوپر فتح آ رہا ہو یا کسرا آ رہا ہو کلمے کلمہ کیا آ رہا ہو فتح آ رہا ہو یا کسرا آ رہا ہو تو حمزہ وصل مقصور شروع میں لگا دو سور شروع میں لگا دو کسرے والا ہم جی تو بات کیا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عربی کے اندر عربی کے اندر کبھی بھی ساکن سے کوئی لفظ اسٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ساکر سے کبھی کوئی لفظ اسٹارٹ نہیں ہوگا باقی انگلش وغیرہ کے اندر یا اردو کے اندر ایسے لفظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ جو اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی اور میں ابھی بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اسکول ٹھیک ہے اس میں ساکن کا ایک وہ پایا جاتا ہے اسکول وہ سین ہے حرکت ہے لیکن کچھ نہ کچھ حرکت کے ساتھ جو یعنی حرکت نہیں پائی جا رہی ہمارے کراچی والے جو بھائی ہیں نا اس کو اسکول کو جب بھی پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیے گا وہ کیا پڑھیں گے کراچی کے اندر وہ پڑھتے ہیں اسکول اسکول اسکول کو نہیں اسکول نہیں وہ کر سکتے وہ یعنی اسکول تو عربی کے عربی کے اندر عرب کبھی بھی اسٹارٹنگ کے اندر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز متحرک آنے کلمے کو جب آپ نے گرا دیا تا کلمے کو آپ نے گرا دیا تا کلمے کو آپ نے گرایا آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا رہا ہے ساکن آ رہا ہے تا کلمے کو گرانے کے بعد دوسرا کلمہ کیا آ گیا ساکن آ گیا اب کام خراب ہو گیا ہے اب کام خراب کیا ہو گیا کہ بھائی تا گر گیا ہے اور دوسرا سیکنڈ نمبر کیا ہے ساکن ہے ساکن سے آپ چیز کو سٹارٹ کر نہیں سکتے جب آپ چیز سٹارٹ کر نہیں سکتے اس کے لیے آپ کو کوئی چیز لانی پڑے گی اس کے لیے آپ کو کوئی چیز لانی پڑے گی اس کو لانے کے لیے ایک حمزہ لایا جاتا ہے حمزہ حمزہ وہ کہتے ہیں حمزت الوسل حمزت الوسل وصل کا معنی کیا ہوتا ہے ملنے ملنا وصل وصل کا مطلب ہے ملنا تو حمزت وسل آتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے کہتے ہیں بھائی تم اسٹارٹ کرنے لگے ہو تو مجھ سے اسٹارٹ کرو مجھ سے اسٹارٹ کرو تو وہ کے لیے آتا ہے کہ کے اندر کرنے کے لیے تو سیکنڈ کلمے کو آپ نے دیکھے جو وہ تھا سیکنڈ لو حرف تھا وہ ساکن تھا اب اس کے لیے ہم نے کہا بھائی حمزہ لے کر آؤ حمزہ لے کر آؤ ساکن سے ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے تو اب کیا کریں انہوں نے کہا بھائی عین کلمہ جو ہے عین کلمہ ایک پا کلمہ ہوتا ہے ایک عین کلمہ ہوتا ہے ایک لام کلمہ عمومی طور پہ ہم یوں کہتے ہیں چلیں دوسرے نمبر والا دوسرے نمبر والا لیکن وہ یہ لازم نہیں ہے حروف اصلی میں سے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے نا حروف اصلی میں سے تو اب کیا ہوا سیکنڈ نمبر پہ آپ چلے گئے یعنی عین کلمے کو دیکھا عین کلمہ اگر مظاہرے کے اندر مکتو ہو مکتو ہو عین کلمہ اگر مظاہرے کے اندر مکتو ہو یا مقصور ہو مکتو ہو یا مقصور ہو تو حمزہ وصلی کیا لایا جائے گا حمزہ وصلی بھی مقصور لایا جائے گا حمزہ وصلی کیا لائے گا مقصور لایا جائے گا اوکے بات سمجھ میں آ رہی ہے این کلمے کو دیکھنا ہے بھائی مظاہرے کے اندر این کلمہ مفتو یا مقصور تو نہیں ہے اگر مفتو یا بھائی حمزہ وطنی جو لائیں گے نا جو حمزہ شروع میں لانے ملانے کے لیے وہ بھی کیا ہونا چاہیے مقصور لے آؤ تو بھائی ایک اگر عین کلمہ مکتو یا مقصور نہ ہو بلکہ کیا ہو ہو عین عین کلمہ مضمون کلمہ اگر مضمون ہو تو پھر کیا کریں گے تو حمزہ مسلی شروع میں کیا لائیں گے مضمون لائیں گے بات سمجھ رہے ہیں میں نے بیچ میں دو لائنیں چھوڑ دی اگر عین کلمہ مکتو یا مقصور ہو مکتو یا مقصور ہو تو شروع میں جو حمزہ وصلی آئے گا وہ کیا آئے گا مقصور اور اگر این کلمہ ایک ہی بچ جاتا ہے این کلمہ اگر مضمون ہو تو حمزہ وصلی بھی کیا آئے گا مضموم آئے گا یہ تو تھا اسٹارٹ کرنے کے لیے بھائی لاسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے لاسٹ کو بھی دیکھنا ہے اب کیا کریں گے لاسٹ میں وہی والا کام جو پہلے کیا تھا لاسٹ کرتے ہیں ابھی ان شاء اللہ آ رہی ہیں بہت ایگزامپل آئیں گے فکر نہ کریں اس کے اندر لاسٹ میں وہ والے کام کرنے ہیں بھائی اگر لاسٹ لاسٹ کلمہ کلمہ کیا ہے اگر حروف علت ہے اگر حرف علت علت ہے ہے تو گرا دو اگر حرف علت نہیں ہے تو بس لاسٹ میں وہی کام ہونے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ میں وہی کام کرنا ہے لاسٹ میں کیا کام کرنا ہے ہر لاسٹ کلمے میں یہ دیکھ امر کے اندر یہ چیک کرنا ہے کہ لاسٹ کلمہ جو مظاہرے کے اندر جو مزارے اگر کیا ہو ہر علت ہو تو وہ گرے گا عمر کے اندر اور اگر وہ ہر جائے گا السلام علیکم وائس اوکے جی وائس اوکے کیا کام کرنا ہے اسٹارٹنگ کے اعتبار سے اسٹارٹنگ کے اعتبار سے لاسٹ کے سب ایک جیسے ہیں اعتبار سے کیا ہے کہ سب میں گا اسٹارٹنگ کے اندر کیا ہوگا تاج سب سے گرے گا لاسٹ کے اندر کیا ہوگا اگر ہر سے علت ہوگا تو گرے گا علت نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گا ساکل جائے گا خراب ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کو دوسرا جو حرف آتا ہے نا دوسرا حرف جو آتا ہے اس کے اندر فرق آتا ہے جو تا کے بعد جو سیکنڈ آتا ہے اگر تا کے بعد کام کیا ہے اگر متحرک آ رہا ہے کام بڑا آسان ہے اگر تا کے بعد کیا آ رہا ہے متحرک آ رہا ہے تو کام بڑا آسان ہے بالکل بھائی سیدھا سدا تا کو گراؤ آخر میں دیکھو حرف علت ہے تو گرا دو اگر حرف علت نہیں ہے وہ ہے دوسرا ہے کوئی حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دو ٹھیک ہے اگر حرف تا کے بعد کوئی لفظ ساکن آ گیا تا گرنے کے بعد ساکن آ گیا میں نے کہا تھا نا ساکن سے چیز اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جب ساکن سے چیز اسٹارٹ نہیں ہو سکتی تو ہم نے کہا بھائی حمزہ لگاؤ تو کون سی حرکت لائیں تو ہم نے کہا کہ بھائی مظاہرے کے اندر عین کلمے کو دیکھو اگر عین کلمہ مفتو ہو یا مقصور ہو تو حمزہ بھی کیا آئے گا حمزہ مقصور آئے گا اور اگر عین کلمہ مضمون ہو اگر عین کلمہ مضمون ہو تو شروع میں حمزہ وصلی بھی کیا آئے گا مضموم آئے گا مضموم آئے گا مثالیں دیکھیے کے بعد پہلا حرف ساکن ہے تو عین کلمے کو دیکھو اگر عین کلمہ مکتو ہے یا مقصور ہے تو حمزہ وصل مقصور شروع میں لگا دو نہیں مکتو نہیں آتا مکتو نہیں آتا اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے نا دوسری بات اس کی التبا ابھی التباس میں کہاں سے وہ کر دوں التباس ہاں، پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ باب فال کے ساتھ التباس بس آپ سمجھیں کہ مکتو نہیں آتا ابھی انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے نا باب فال وغیرہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی کیوں نہیں لائے تھے آپ امر کے اندر حمزہ وصلی سور آتا ہے یا مضموم آتا ہے مفتو کی ہے وہ آگے انشاءاللہ شاء اللہ جاتے اس کی کوئی بات میں آپ کو وہاں پہ یاد کراؤں گا تو کیا ہوا اگر دیکھیں اگر این کلمہ مفتو ہے یا مقصور ہے تو حمزہ وصل مقصور شروع میں لگا دو اگر ہر سے اگر ہر سے علت نہ ہو اگر ہر سے علت نہ ہو آخر سے تو دیکھیں تسماؤ تسماؤ یہ کیا ہے مظاہرے کا سیاح ہے تسماؤ کون سی ہے مظاہرے کا تف کے تف کا وزن ہے تسماؤ دیکھیے تا کو گرائیے کو گرا دیا بھائی سین ساکن آ گیا میں کیسے پڑھوں سین ساکن کو پڑھے نا اسٹارٹنگ میں آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے اب جو ہے نہیں ہوگا پڑھا جا رہا اب نہیں پڑھا جا رہا آخر کو بھی دیکھنے فوراً تا کو گرایا آخر کو دیکھا آخر کے اندر کیا تھا آخر کے اندر تھا کی حرف علت نہیں ہے اس کو ساکن کر دیا کر دیا لیکن تا کی جب تھی تو تا کے بعد تین ساکن تھا ہم نہیں پڑھ سکتے تھے ہم نے حمزہ وسلی لانا ہے ملانے والا حمزہ تو ہم نے کہا بھائی عین کلمے کو دیکھو عین کلمے کو جب دیکھا نا تو اس میں نا عین کلمہ پالو تفو تھا نا تب پالو تسماؤ ملتے جلتے ہیں دیکھیں تسماؤ تسماؤ تفلو دونوں ایک ہی وزن جو ہے تو آپ کہا کہ جی عین کلمے پہ کیا آ رہا ہے فتح آ رہا ہے مکتو ہے عین کلمہ تو عین کلمہ جب مکتو ہو تو حمزہ وصلی کیا آتا ہے مقصور آتا ہے تو تسما سے کیا بنے گا اسما اسما سنو اسما کا مطلب ہے بھائی تو ایک مرد سن میری بات یعنی اسما سن تو سن اسما کا مطلب ہے سن اچھا کیا پا کو گرایا آخر کے اندر گے فوراً کر دیا بھائی زواد آ رہا زواد اور زواد کے اوپر کیا ہے ساکن ہے زواد جب زواد ساکن ہے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے اسٹارٹنگ کے اندر ہم نے شروع میں حمزہ وسلی لانا ہے لیکن اس کو حمزہ وسلی مقصور آئے گا یا مضموم آئے گا ہم نے آئین کلمے کو دیکھنا ہے تو آئین کلمہ اس میں کیا ہے جو ہے نا وہ کیا ہے آئین کلمہ ہے تو عین کلمہ ہے اور وہ کیا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مقصور اچھا تو را کو دیکھا تو را کیا ہے مر جب را مقصور ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں حمزہ وسلی بھی مقصور ہونا چاہیے بنے گا امر بنے گا تو کیا بن جائے گا یہ آخر میں ہر سے نہ ہو اگر ہر سے علت ہو تو آخر سے گرا دینا آخر سے گرا دینا مثالیں دیکھیے جیسے ترمی مظاہرے کیا ہے ترمی ترمی مظاہرے ہے تا کو گرائیے تا کو گرائیے تا کو آپ نے گرا دیا فوراً لاسٹ میں چلے گئے لاسٹ میں گئے دیکھا بھائی کیا ہے لاسٹ میں گئے تو آخر میں حرف علت ہے اس کو بھی گرا دیں گے حرف علت کو گرا دیں گے لیکن تا کے بعد جو رو ہے یہ کیا ہے ساکن ہے کام خراب ہو گیا ہے جب ساکن ہے تو حمزہ وسیع لیے وہ مضموم آئے گا یا مقصور آئے گا آپ نے کہا کہ بھائی عین کلمے کو دیکھو عین کلمے کو دیکھا تو وہ آپ کے پاس میم جو ہے نا یہ عین کلمے ہے میم کیا ہے کرمی می کے اندر کیا ہے میم عین کلمہ ہے میم عین کلمہ ہے تو عین کلمہ میم ہے تو مقصور ہے تو آپ کیا لگائیں گے ترمی سے کیا بنے گا ارمی ارمی اچھا جی تخشا تخشا تخشا کو دیکھا تو آپ نے تا کو گرایا آخر میں دیکھا الف ہے اس کو گرایا شروع میں عین کلمہ شین جو ہے نا شین تخشا کے اندر نا شین کے اوپر زبر شین کے اوپر کیا ہے زبر ہے جب شین کے اوپر زبر ہے این کلمہ کیا آئے گا یعنی عین کلمہ مکتو تھا تو حمزہ مسلی کیا آئے گا سور آ جائے گا تو کیا بن جائے گا اخشا اخشا یہ تو تھا کہ اگر عین کلمہ مکتو یا مقصور ہو اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو اگر حرف علت نہ ہو حرف علت نہ ہو تو وہ حرف علت ہوگا تو گرا دیں گے دیکھیں تن سرو تن سورو تک پولو کے وزن کے اوپر مظاہرے ہے تن سرو جب مظاہرے تن شروع ہے آپ نے کہا بھی تا کو گراؤ تا کو گرا دیا آخر میں دیکھا رو ہے ہر پہ علت نہیں ہے اس کو ساکن کر دو را ساکن ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھائی آئین کلمہ سواد سواد سواد کیا ہے تو ضمہ ہے سواد مضمون ہے جب مضموم ہے تو آپ نے کہا حمزہ وسلی بھی شروع میں کیا آنا چاہیے اور سور کیا آ جائے گا ان سور بھائی اگر حرف علت ہو آخر میں تو وہی کام حرف علت ہوگا آخر میں تو ایک ہی کام کرنا ہے گرا دو اس کو تھا گرائیے تا کو گرائیے آخر میں گئے دیکھا حرف علت ہے اس کو بھی گرا دیجیے لیکن تا کو گرانے کے بعد دار ساکن تھا دار ساکن ہے تو آپ کوئی حمزہ وسیع لاؤ حمزہ وسیع لاؤ لیکن اس میں حرکت کون سی لاؤ تو کہا کہ بھائی عین کلمے کو دیکھو تو اس میں کلمہ عین ہی ہے عین کلمہ عین ہی ہے اور اس پہ کیا ہے زما ہے آئن کلما پہ زما ہے تو کیا بن جائے گا تد او سے تد او سے ادو تد او سے ادو یہ امر بن جائے گا یہ جو ہے نا یہ یہاں تک آج ہو گیا باقی انشاءاللہ پھر اب ہم منڈے کو کریں گے باقی منڈے کو کریں گے کیونکہ آج ابھی کانسرٹ اسٹارٹ ہو جائے گی تو باقی انشاءاللہ لیکن یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میں دوبارہ کراؤں گا آپ پریشان نہ ہو سمجھ آئیے میں دوبارہ کروا دوں گا نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ کروا دوں گا آپ اس چیز پہ وہ لیکن یہ قاعدہ ذرا ضرور سیکھ لیجیے یہ بڑے اہم قاعدے ہیں امر کے حوالے سے امریکہ بہت استعمال ہوتا ہے یہ میں ابھی پوری بات نہیں ہوئی نا ابھی پوری نہیں ہوئی ہے یہ انشاءاللہ میں پھر وہ کر دوں گا انشاءاللہ ہم کر لیں گے فکر نہ کر انشاءاللہ یہ ہو جائے گا تو اس میں ہاں کانفرنس اسپیک پہ یہ ہوگی نا کانفرنس ان پہ ہے امر میں امر میں لام تاکید امر میں ہاں، لام تاکید جو آتا ہے نا وہ لام تاکید تو شروع میں یہ تھا نا وہ تو لگایا جاتا تھا اسی لیے تاکید کے لیے امر میں تاکید لام کے ذریعے سے نہیں آ سکتی اس میں نون سکیلا کے ذریعے سے تاکید آتی ہے اب کیوں نہیں آتی ہے میں نے آپ کو ایک دن یاد تھا اسٹارٹنگ میں نے رکھے ہیں یہ جو قواعد بنا کرتے ہیں پہلے زبان بنا کرتی ہے اس کے بعد قواعد بنتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کے مطابق پھر قواعد بنا کرتے ہیں ہمیشہ جو بھی زبان بنا کرتی ہے پہلے زبان بنتی ہے پھر قواعد بنتے ہیں اگر آپ کہیں کہ چلو جی میں خود اپنی مرضی سے کچھ قواعد بناتا ہوں اور ان قواعد کی نات پر میں ایک زبان بناؤں گا ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ پہلے زبان ہوتی ہے اس کے بعد تو یہ عرب جو تو وہ یہی ہے اب عرب پڑھتے ہیں اگر امر ڈالے سے تو وہ وہی پڑھتے ہیں جی وہ صرف صرف غائب کے اندر اگر ہے تو وہ غائب کے اندر لیا سری بننا اور یہ جو اس طرح کے وہ پڑھیں گے ہاں دونوں میں ضرور ضرور آتا ہے دونوں میں ضرور آتا ہے اچھا جی، میری نماز کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے اس لیے میں نماز کے لیے بس جانا ہے آٹھ بجے میری نماز ہے تو انشاءاللہ باقی پھر ہفتے کو انشاءاللہ باقی کوشچن ہے وہ منڈے کو منڈے کو انشاءاللہ ہو جائیں گے چلیے اچھا جی، پھر السلام علیکم اللہ مائک پہ جی